آئی ایم اپلے بوائے پچھلے دنوں میں اپنے دوست اور ادارے کے رفیق سلمان علی کے ہمراہ جا رہا تھا کہ راستے میں ایک گاڑی تیزی سے ہمارے آگے سے گزری اس گاڑی کے عقتی شیشوں پر بہت نمایاں اور واضح انداز میں دو جملے لکھے ہوئے تھے جو کچھ اس طرح تھے I am a play boy girls are my toy یہ دو سطریں پڑھ کر ہم دونوں دنگ رہ گئے ہماری حیرت ان جملوں کے مفہوم سے زیادہ لکھنے والے کے حوصلے پر تھی کہ اس نے اپنی گاڑی پر یہ جملہ ایک چلتے پھرتے اشتہار کی شکل میں لکھ رکھا تھا ہمارے معاشرے میں بد کردار ہونا شاید کوئی بہت بڑی بات نہ ہو مگر اس کا اس طرح علانیہ اظہار کرنے کا رواج ابھی تک نہیں پڑا مگر یہ پڑھ کر لگتا تھا کہ اب اس رواج کے دن بھی گنے جا چکے ہیں ہمارے معاشرے میں سانحہ یہ ہے کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اپنی حد کو عبور کر کے دوسروں پر زبردستی دین نافذ کرنے کے خواہش مند رہتے ہیں وہ دوسرے لوگوں کو بالجبر برائیوں سے روکنا چاہتے ہیں ظاہر ہے کہ یہ رویہ نہ دین کا مطالبہ ہے اور نہ معاشرہ اسے قبول کر سکتا ہے اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اجتماعی خیر و شر سے بے نیاز ہو کر صرف اپنے کام سے کام رکھنے میں مصروف رہتے ہیں ایسے لوگوں کی دینداری کی آخری حد نماز روزے کی پابندی ہوتی ہے اور ان کے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ اس سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں وہ اپنے قریبی لوگوں کے ایسے رویوں کی بھی اصلاح نہیں کرتے جن کے اخلاقی معاشرتی اور مذہبی طور پر برا ہونے میں کوئی دو آرا نہیں پائی جاتی جب نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے تو پھر لوگ حیا اور اخلاق کے ہر جذبے سے آری ہو کر اپنے بے لگام حیوانی خواہشات کا اسی طرح اعلان کرنے لگتے ہیں یہ اعلانات کسی فرد کی آزادی کا نام نہیں بلکہ معاشرے کے اجتماعی ضمیر پر ایک تمانچہ ہیں جو قوم ایسے تمانچے کھانے پر تیار ہو جائے وہ ایک ایک کر کے ساری اخلاقی خصوصیات سے محروم ہو جاتی ہے صرف چھ ہزار پانچ سو زبیر زندانی میرے بڑے اچھے دوستوں میں سے ہیں میرے رسالے کے ایک مستقل قاری بھی ہیں پچھلے دنوں مجھ سے ملنے تشریف لائے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ رسالے کے مضامین پڑھ کر ان میں خود بھی غور و فکر کرنے کی عادت پیدا ہو چکی ہے وہ اس دنیا میں پیش آنے والے واقعات کی کھڑکی سے آخرت کی دنیا کا نظارہ کرنے کے قابل ہو گئے ہیں مثال کے طور پر انہوں نے اپنا ایک واقعہ سنایا وہ ایک کاروباری شخص ہیں اور اکثر لوگوں کے ساتھ رقم کا لین دین لگا رہتا ہے ایک روز انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ وہ انہیں بینک کے اکاؤنٹ کا بیلنس معلوم کر کے بتائے کچھ دیر میں انہیں بتایا گیا کہ اس وقت اکاؤنٹ میں صرف چھ ہزار پانچ سو روپے ہیں یہ بات ان کے لیے قطن غیر متوقع تھی وہ جس سطح پر کاروبار کرتے ہیں اس کی وجہ سے انہیں گمان تھا کہ اس وقت اکاؤنٹ میں کافی رقم ہوگی یہ وہ وقت تھا جب انہیں اپنے اسٹاف پر شدید غصہ بھی آ سکتا تھا جس کی بد انتظامی کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی تھی مگر اس کے بجائے ان کا ذہن ایک دوسری طرف مڑ گیا انہوں نے سوچا کہ میں ہر برس عمرہ کرتا ہوں نماز روزہ انفاق اور اخلاق کے تقاضوں کو پورا بھی کرتا ہوں اس بنا پر میں اپنے خیال میں آخرت کے لیے میں کافی سرمایہ جمع کر رہا ہوں لیکن اگر ایسا ہوا کہ کل قیامت کے دن میرے اکاؤنٹ میں صرف چھ ہزار پانچ سو ہی نکلے تو میں کیا کروں گا یہ سوچ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ کافی دیر تک ایک خاص کیفیت میں رہے دور جدید کی مذہبیت نے انسان کا جو ذہن بنایا ہے اس میں انسان صرف اپنی نیکیوں کو ہی گنتا رہتا ہے وہ اس کیفیت سے محروم رہتا ہے جس میں بندہ سب کچھ کر کے بھی خود کو کچھ نہیں سمجھتا مگر یہی وہ کیفیت ہے جو دعا و زاری میں ڈھل کر انسان کو خدا سے قریب کرتی ہے غور و فکر پر مبنی یہی وہ دینداری ہے جو خدا کو اصل مطلوب ہے مگر بدقسمتی سے ایک ارب سے زیادہ مسلمانوں میں شاید آج ایسے دیندار دار چھ ہزار پانچ سو بھی نہیں ہوں گے سوچ اور عمل دو تہائی شب گزر چکی تھی اور میں تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا نماز کے بیچ میں میں پانی پینے کے لیے اٹھا والدہ کے کمرے کے باہر سے گزرتے ہوئے خیال آیا کہ دیکھ لوں انہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں اندر جھانکا تو محسوس ہوا کہ ان کے کمرے میں بہت ٹھنڈ ہو رہی ہے میں انہیں چادر اڑھانے لگا تو ان کی آنکھ کھل گئی میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں انہوں نے کہا کہ بیٹا میں آج گولی کھانا بھول گئی ہوں اس لیے ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے میں ان کی ٹانگیں دبانے وہیں بیٹھ گیا کچھ دیر بعد وہ اطمینان سے سو گئیں تو میں اٹھنے لگا اور اسی عمل میں میرا چشمہ میرے گھٹنے تلے آ کر ٹوٹ گیا جو میں نے اتار کر نیچے رکھ دیا تھا وہ سانس لینے کے لیے لمحہ بھر رکے تو میں نے کہا کہ یہ تو آپ کے ساتھ بہت بری ہوئی آپ کو یہ خیال نہیں آیا کہ میں اعلیٰ ترین درجے کی نفلی عبادت میں مشغول تھا ایک طرف نماز تحجد اور اس کے ساتھ ماں کی خدمت وہ بھی ان کی تکلیف کے لمحات میں لیکن آپ کو اس کا کچھ اچھا بدلہ نہیں ملا وہ دوبارہ گویا ہوئے ہاں لمحے بھر کو یہ خیال آیا تھا مگر پھر مجھے محسوس ہوا کہ نئے چشمے کا یوں ٹوٹ جانا کوئی نقصان نہیں بلکہ نقد انعام ہے یہ میری عبادت کی قبولیت کی نشانی ہے بظاہر میرا نظر کا چشمہ ٹوٹا ہے مگر اس کے بدلے میں مجھے وہ نظر عطا کر دی گئی جو شب کی سیاہی میں مجھے جنت کا روشن نظارہ کرا رہی ہے صرف یہی نہیں بلکہ اگلے ہفتے مجھے ایک بہت بڑا حادثہ پیش آیا لیکن اللہ تعالیٰ کی عنایت سے مجھے کوئی خاص نقصان نہ پہنچا میں اس لمحے اگر منفی انداز فکر کا شکار ہو جاتا تو خدا سے بدزن ہو کر اپنی محنت ضائع کر بیٹھتا اور دنیا و آخرت کی نہ جانے کتنی بھلائیوں سے محروم ہو جاتا وہ اپنی بات ختم کر کے کمرے سے باہر نکلنے کے لیے اٹھے دروازے کے قریب پہنچ کر وہ لمحہ بھر کے لیے اور اور یہ کہتے ہوئے باہر نکل گئے اس دنیا میں جتنا اہم تمہارا عمل ہے اس سے کہیں زیادہ اہم تمہارے سوچنے کا انداز ہے زندگی کا ہر اطمینان اور خوشی مثبت انداز فکر میں پوشیدہ ہے جس شخص کے پاس مثبت سوچ کا سرمایہ نہیں اس کا کوئی عمل اسے خوشی اور کامیابی نہیں دے سکتا قصر الزہرا عبد الرحمن سالس اسپین کا ایک عظیم حکمران تھا وہ تین سو ہجری میں اس وقت اقتدار میں آیا جب اسپین کی سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو کر یورپ کی مسیحی طاقتوں کا نوالا بننے والی تھی مگر نصف صدی کے اس کے اقتدار کے بعد تین سو پچاس ہجری میں جب اس کا انتقال ہوا تو اسپین پورے یورپ سے زیادہ طاقتور اور دنیا کی خوشحال ترین ریاست بن چکی تھی اور یہاں مسلم اقتدار مزید پانچ سو برس قائم رہا عبد الرحمن کے عہد میں اسپین عظمت اور ترقی کے جس مقام پر پہنچا اس کا ایک اظہار وہ محل ہے جو اس نے اپنی بیوی زہرا کے لیے قرطبہ کے نزدیک بنوایا یہ محل جس کا نام قصر الزہرا تھا بارہ مربع میل کے رقبے پر پھیلا ایک شہر جتنا وسیع تھا اس میں پندرہ ہزار بلند اور شاندار دروازے تھے اس کی تعمیر کے لیے دنیا بھر سے اعلی تعمیری سامان منگوایا گیا اور بے دریغ سونا چاندی ہیرے جواہرات اور انتہائی شفاف سنگ مرمر کا استعمال کیا گیا تھا دس ہزار میماروں نے دن رات کام کر کے اس محل کو پچیس برس میں مکمل کیا اس کے تعمیری حسن سنائی اور دلکشی کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے لوگ آتے تھے اور اپنے زمانے میں اس سے زیادہ بہتر تعمیر دنیا میں موجود نہ تھی مگر اتفاق کی بات ہے کہ یہ محل جس برس مکمل ہوا اسی سال عبد الرحمن کا انتقال ہو گیا اس کی بیوی بھی نہ رہی اور جب مسیحیوں نے قرطبہ پر قبضہ کیا تو قصر الزہرہ کا نام و نشان مٹا دیا خدا نے یہ دنیا انسانوں کے امتحان کے لیے بنائی ہے اس دنیا میں ایک طرف یہ مواقع ہیں کہ ایک تنہا انسان تاریخ کا دھارا موڑ دے اور قصر الزہرہ جیسا محل بنا ڈالے دوسری طرف یہاں موت اور گردش زمانہ کی وہ رکاوٹیں ہیں جو انسان کے ہر کارنامے کو کھا جاتی ہیں یہ صرف آخرت کی دنیا ہے جہاں کی بادشاہی میں عظمت اور ابدیت ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہیں یہ دنیا اصل میں اس آنے والی بادشاہی کو حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے جس شخص نے ایمان صبر اور عمل سولے کی مدد سے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اصل میں وہی آزمائش کی یہ بازی جیت گیا باقی لوگوں کے حصے میں سوائے خسارے کے کچھ نہیں آتا مہربانی کی مہک پچھلے دنوں میری والدہ سے ملنے ہمارے پرانے محلے سے کچھ خواتین آئیں میں ان کو پہچان نہیں سکا تھا مگر جب میری والدہ نے ان کا تعارف کرایا تو میں انہیں پہچان گیا چودہ پندرہ برس پہلے یہ سب چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں مگر اب ماشاء اللہ یہ تینوں بڑی ہو گئی تھیں اور ان میں سے ایک کی شادی اور دوسری کی منگنی ہو چکی تھی میں گرچہ انہیں نہیں پہچانا تھا مگر وہ سب مجھے پہچان گئی تھیں انہوں نے مجھے بتایا کہ جب وہ چھوٹی تھیں تو میں انہیں اپنی موٹر سائیکل پر بٹھا کر گھمایا کرتا تھا مجھے یاد آ گیا کہ یہ میری طالب علمی کا زمانہ تھا میں نے نئی نئی موٹر بائک خریدی تھی میں اپنے خاندان کے چھوٹے بچوں کو اپنی موٹر سائیکل پر بٹھا کر گھماتا تھا ایسے میں وہ مجھے اپنے دروازے پر کھڑی ہو کر حسرت بھری نظروں سے دیکھتی تھیں کیونکہ ان کے گھر میں کسی کے پاس موٹر بائک نہ تھی ان کی معصوم سی خواہش کو پورا کرنے کے لیے میں انہیں بھی ساتھ لے جایا کرتا تھا میرے لیے بہت معمولی سی بات تھی مگر محبت اور مہربانی کی یہ بات انہیں ایک طویل عرصے بعد بھی یاد رہی اس کا سبب یہ ہے کہ انسان نہ نفرت کو بھول پاتا ہے اور نہ محبت اور مہربانی کو فراموش کر پاتا ہے خاص کر جب یہ مہربانی بغیر کسی وجہ اور سبب کے کی جائے آج ہمارے معاشرے میں لوگوں کے دکھ بہت بڑھ گئے ہیں اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے چھوٹی چھوٹی مہربانیاں کرنی چھوڑ دی ہیں ہم نہیں جانتے کہ ہماری ایک مسکراہٹ ایک درگزر ہمدردی کا ایک کلمہ مہربانی کا ایک عمل چاہے کسی کو کتنا بھی چھوٹا لگے کب بھی چھوٹا نہیں ہوتا یہ عمل ایک کمزور اور محروم انسان کے دل میں ہمارا وہ عکس قائم کرتا ہے جو مدتوں نہیں بھلایا جاتا یہ عکس کبھی ایک انسان تک نہیں رکتا بلکہ روشنی بن کر دوسروں میں منتقل ہوتا رہتا ہے انسان اس مہربانی سے دوسروں کے ساتھ مہربانی کرنا سیکھتا ہے یہاں تک کہ پورا معاشرہ محبت کے پھولوں سے مہک اٹھتا ہے خوبصورتی اور زیب و زینت خوبصورت نظر آنا انسان کی ایک فطری خواہش ہے ہر زمانے میں انسان اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے آئے ہیں مگر اکثر لوگ اس معاملے میں افراد و تفرید کا رویہ اختیار کر لیتے ہیں اسلام چونکہ دین فطرت ہے اس لیے زیب و زینت کے معاملے میں اس نے انسان کے فطری ذاق جمال کو ملحوظ رکھ کر لوگوں کی بالکل صحیح رہنمائی کی ہے ذاکر جمال کے اعتبار سے انسانوں کے لیے خوبصورتی کے تین درجات ہیں پہلے درجے میں انسان بدبو غلازت اور میل کچیل سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے کیونکہ یہ نجاستیں ذوق سلیم پر سخت گراں گزرتی ہیں گندگیوں کو اپنے سے دور کر کے اور صفائی ستھرائی حاصل کر کے انسان نہ صرف پاکیزگی حاصل کرتا ہے بلکہ خدا کی عطا کردہ فطری شکل و صورت میں لوگوں کو بھلا بھی لگتا ہے خوبصورتی کا یہ وہ درجہ ہے جس کا حصول لازمی ہے چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ دین میں کثرت کے ساتھ ایسے احکام ہیں جو صفائی ستھرائی اور پاکیزگی پر مبنی ہیں جیسے ناخن تراشنا غیر ضروری بال صاف کرنا اور غسل و وضو کے احکام وغیرہ روایت میں بیان ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک صاحب کے بکھرے بال دیکھ کر اسے بال سنوارنے اور دوسرے کے میلے کپڑے دیکھ کر انہیں صاف رکھنے کی تلقین کی ابیالہ رقم دو ہزار چھبیس خوبصورتی کا دوسرا درجہ وہ ہے کہ جس میں انسان باقاعدہ زیب و زینت اختیار کرتا ہے اس درجے کا اختیار کرنا محمود و پسندیدہ ہے چنانچہ ایک حدیث میں لباس اور جوتوں کی خوبصورتی کی یہ کہہ کر تحسین کی گئی ہے کہ اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے مسلم رقم اکانوے اس قسم کی زینت میں خواتین بہت اہتمام کرتی ہیں لباس کی خوبصورتی بالوں کی آرائش چہرے اور دیگر کھلے رہنے والے اعضاء پر سنگھار اور زیورات وغیرہ اس کی نمایاں مثالیں ہیں صنف نازک ہونے کی بنا پر ان کا ایسا کرنا ایک فطری عمل ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس اہتمام پر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی بلکہ ایک خاص قریبی حلقے میں اس کی باقاعدہ اجازت بھی دی گئی ہے سورہ نور آیت اکتیس تاہم خواتین پر اس حوالے سے کچھ پابندیاں لگائی گئی ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ مردوں کے لیے خواتین میں ایک کشش فطری طور پر پائی جاتی ہے خواتین کی اضافی زیب و زینت کا عمل اس کشش میں اضافے کا سبب بن جاتا ہے اس کشش کو اگر آزاد اور بے روک ٹوک چھوڑ دیا جائے تو یہ زنا کے اس جرم تک انسان کو پہنچا دیتی ہے جو پورے معاشرتی ڈھانچے کو درہم برہم کر دیتا ہے چنانچہ سورہ نور کی مذکورہ بالا آیات میں مرد و زن کے اختلاط کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے دیگر احکام کے ساتھ خواتین کو دو ہدایتیں اضافی طور پر دی ہیں ایک یہ کہ وہ اپنی اوڑنیوں کے آنچل سے اپنے گربان اور سینے کو اچھی طرح ڈھانک لیں دوسرے یہ کہ اس موقع پر وہ اپنی زینتیں ظاہر نہ کریں ان کو چھپانے کا اہتمام کریں اس معاملے میں خواتین کو دو رعایتیں دی گئی ہیں ایک تو وہی جو ہم نے اوپر بیان کر دی ہے کہ اقفاء زینت کی یہ پابندی قریبی حلقے کے لوگوں کے لیے نہیں ہے دوسری رعایت یہ ہے کہ زینت اگر ان اعضاء پر ہو جو عادتاً کھلے رہتے ہیں جیسے ہاتھ کی انگوٹی آنکھوں کا کاجل یا ناک کی کیل وغیرہ تو یہ زینت اس پابندی کی زد میں نہیں آتی یہ رعایت آسانی کے نقطۂ نظر سے دی گئی ہے مگر اس کے باوجود خواتین پر یہ واضح رہنا چاہیے کہ ایسے مواقع پر اصل حکم زینت چھپانے ہی کا ہے اس کی نمائش کا نہیں چنانچہ قرآن نے اس سلسلے احکام کے آخر میں مثال کے طور پر صرف ایک چیز کو بیان کر دیا کہ خواتین اپنے پاؤں زمین پر مار کر نہ چلیں کہ وہاں موجود لوگ ان کی مخفی زینت کے بارے میں جان لیں چنانچہ کوئی بھی ایسا رویہ اختیار کرنا جس سے خواتین مردوں کے لیے صنفی کشش پیدا کرنے کا سبب بن جائیں ان احکام کی روح کے قط خلاف ہوگا خوبصورتی اختیار کرنے کا تیسرا درجہ وہ ہے جس میں لوگ فطری اور اخلاقی حدود سے تجاوز کر جاتے ہیں مثال کے طور پر زیب و زینت میں اصراف کرنا متکبرانہ انداز اختیار کرنا یا ہر کام سے ہٹ کر ہمہ وقت خود کو جازب نظر بنانے میں لگ جانا یا پھر انسان کی فطری خلقت میں تبدیلی کر کے خوبصورت بننے کی کوشش کرنا وغیرہ چنانچہ اسی پس منظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں مردوں کو سونا اور ریشم کے استعمال سے منع کیا احمد رقم سولہ ہزار نو سو بہتر اور صنف مخالف کی مشابہت اختیار کرنے والے مرد و عورت پر لانت کی ہے احمد رقم تین ہزار ایک سو اکاون اس پس منظر میں آج بھی اخلاق اور فطرت کے خلاف خوبصورتی کا کوئی طریقہ اختیار کرنا درست نہیں مسجد قورتبہ اور مسجد اقسا دور جدید میں امت مسلمہ نے جن عظیم ترین لوگوں کو جنم دیا ہے ان میں ایک نمایاں ترین نام علامہ اقبال کا ہے اقبال نے جس دور میں ہوش سنبھالا اس دور میں امت مسلمہ اپنی تاریخ کے بدترین فکری عملی اور سیاسی زوال کا شکار تھی اٹھارہ سو ستاون میں مغلیہ سلطنت کا خاتمہ اگر اقبال کی پیدائش سے ذرا قبل ہوا تھا تو خلافت عثمانیہ کا خاتمہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جدید علوم سے ناواقفیت اور دینی علوم میں جمود اگر ان سے قبل مسلمانوں کا طریقہ تھا تو مغرب کی اندھی تقلید اور دور جدید سے آنکھیں بند کر لینے کی دو انتہاؤں کو انہوں نے اپنے سامنے مسلم معاشرے میں پنپتے دیکھا مسلمانوں کا عظیم ماضی اگر ان سے پہلے تاریخ کی ایک داستان بن چکا تھا تو مغربی افکار اور سوشلسٹ انقلاب کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے انسانیت کی نئی تاریخ بناتے ہوئے دیکھا سیاسی غلامی فکری انحطاط اور مذہبی جمود کے ان حالات میں جنم لینے والے بلند پرواز اقبال کے ذمے ملت کی رہنمائی کا عظیم کام تھا وہ اس کام کو کرنے کے پوری طرح اہل بھی تھے وہ ایک درد مند انسان تھے جنہیں درد دل کے ساتھ فکر و نظر سے بھی نوازا گیا تھا جہاں جدید علم و فکر نئی روشنی اور مغربی اقوام کے حالات سے وہ واقف تھے تو وہیں مذہبی علوم مسلم تاریخ اور امت کے مسائل پر بھی ان کی گہری نظر تھی ان کا سرمایہ گہری نظر اور وسیع علم تک ہی محدود نہ تھا بلکہ اس کے ابلاغ کے لیے اپنے زمانے کے مؤثر ترین ذریعے یعنی شاعری پر انہیں انتہائی غیر معمولی عبور تھا ان کی مخاطب قوم اگر زوال اور مایوسی کی دلدل میں دھنسی ہوئی تھی تو اس کے ساتھ ہی وہ شدت سے کسی بانگ درا کسی فکری قائد کی رہنمائی قبول کرنے کے لیے ذہناً تیار بھی تھی یہ وہ حالات تھے جن میں علامہ اقبال اٹھے اور اپنے سوز ترنم اور شعلہ بیانی سے مسلمانوں کے قافلے کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا اقبال کے افکار نے مسلمانوں کو مایوسی کے گرداب سے نکالا اہل مغرب کی ذہنی غلامی میں جانے سے روکا کمیونزم کے بڑھتے سیلاب کے سامنے سر چھکانے سے باز رکھا اور کچھ ہی عرصے میں انہوں نے ہندو تہذیب کے بالمقابل دنیا کی سب سے بڑی مسلم سلطنت کی بنیاد رکھ دی اقبال کے افکار و خیالات کو اگر علامتی طور پر ان کی شاعری ہی سے کوئی نام دیا جا سکتا ہے تو وہ مسجد قرطبہ کا نام ہے یہ اقبال کی وہ مارکت العرا نظم ہے جسے اردو زبان کا تاج محل کہا جاتا ہے فنی محاسن سے قطع نظر یہ ان کے افکار کے بنیادی نقطے کو بھی بہترین طریقے پر بیان کرتی ہے یعنی مسلمانوں کی عظمت رفتہ کی بحالی اسپین کے شہر قرطبہ میں واقع یہ مسجد مسلمانوں کی آٹھ سو سالہ عظمت رفتہ کے ایک نشان کے طور پر باقی ہے یہ مسجد علامتی طور پر اس سانحے کو بیان کرتی ہے کہ کس طرح مسلمانوں نے ہزار برس تک دنیا پر حکومت کی اور پھر ان کا اقتدار مسیحی طاقتوں کے قدموں تلے روندا گیا مگر اقبال اس مسجد میں بیٹھ کر اس شہر میں ٹھہر کر اور اس کے دریا الکبیر کے کنارے کھڑے ہو کر مسلمانوں کے اندر عشق کی روح پھونکتے ہیں اور پھر ایک نئے زمانے کا خواب دیکھتے ہیں آب روانے کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کا خواب اس میں کوئی شک نہیں کہ بیسویں صدی کے آغاز میں سامنے آنے والے اقبال کے افکار اس صدی کے خاتمے تک اصل میں مسلمانوں کی بنیادی فکری غذا رہے اور بعد میں پیدا ہونے والے فکری رہنما بھی اصل میں اقبال کا پھونکا ہوا سور ہی نئے سروں میں دہراتے رہے تاہم ایک صدی بعد یہ حقیقت بالکل واضح ہو چکی ہے کہ اقبال کی تمام تر عظمت کے باوجود مسلمانوں کے مسائل کچھ زمانی تبدیلیوں کے ساتھ آج بھی اسی طرح موجود ہیں اقبال نے جس عظمت رفتہ کا خواب دیکھا تھا وہ آج بھی اپنی تعبیر سے محروم ہیں اقبال جس مرد مومن کی نوید دیتے تھے وہ تو پیدا نہ ہو سکا افراد ملت میں رہی صحیح اخلاقی حص بھی کمزور پڑ گئی اقبال اسلامی قانون کے جن مسائل کا حل اشتہاد کی راہ میں ڈھونڈتے تھے وہ تو سامنے نہ آ سکا البتہ شراب کے حرام ہونے نہ ہونے کی بحثیں خود اقبال کے اپنے گھر سے پیدا ہوئیں اقبال کا اتحاد امت کا درس پہلے خلیج بنگال کی نظر ہوا اور اب باقی پاکستان کئی قومیتوں کے درمیان اپنی بقا کی آخری جنگ لڑ رہا ہے اقبال کے ممولے اور کبوتر مغربی شاہینوں سے لڑتے لڑتے اب خود مسلمانوں پر خود کچھ حملے کرنے لگے ہیں ان حالات میں یہ ضروری ہو چکا ہے کہ ہم مان لیں کہ مسلمانوں کی قدیم فکری روایت کے آخری بڑے آدمی یعنی اقبال کی رہنمائی ہمارے مسائل کا حقیقی حل نہیں تھی ہم مان لیں کہ مسجد قرطبہ کا ماڈل مسلمانوں کے مسائل کا حل نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کے مسائل کا حل ان تین مسجدوں کا ماڈل ہے جو اس قابل ہیں کہ ان کی زیارت کے لیے جایا جائے یعنی مسجد الحرام مسجد نبوی اور مسجد اقسا ان تینوں مسجدوں کی نمائندگی کے طور پر اگر ہم علامت بنانا چاہیں تو ان تین مساجد میں سے مسجد اقسا کو علامت بنایا جا سکتا ہے کیونکہ مسجد قرطبہ کی طرح یہ مسجد بھی اس وقت مسلمانوں کے قبضے سے نکل گئی ہے اور دوسری بات جو ہمارے حوالے سے زیادہ اہم ہے کہ سابقہ امت کے دور زوال کی جنگ مسجد اقسہ ہی میں لڑی گئی تھی مسجد اقسہ میں سینکڑوں انبیاء اور ہزارہ صالحین نے جو داستان لکھی اور جو جنگ لڑی وہ سیاسی اقتدار کی نہیں بلکہ توحید کی جنگ تھی وہ جب غالب ہوئے تب بھی اور سیاسی طور پر مغلوب ہوئے تب بھی ان کی جنگ صرف یہ تھی کہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر خالق کی غلامی میں لایا جائے چنانچہ بنی اسرائیل کے آخری رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام دور غلامی میں پیدا ہوئے مگر اپنی قوم میں عظمت رفتہ کا سور پھونکنے کی بجائے انہوں نے ان کی اخلاقی غلطیوں پر متنبع کیا اور لوگوں کو ہدایت کے اس منصب کی طرف متوجہ کیا جس پر بنی اسرائیل فائز تھے آج بھی مسلمانوں کا کام یہی ہے انہیں اپنی عظمت رفتہ کی نہیں توحید کی جنگ لڑنی ہے ان کی اصل ضرورت ان کے اقتدار سے زیادہ ان کے اخلاق کی بحالی ہے ان کا ماڈل مسجد قرطبہ نہیں مسجد اقصا ہونا چاہیے یہی وہ ماڈل ہے جو نہ صرف انہیں رب کی نظر میں محبوب بنائے گا بلکہ چند برسوں میں انہیں دنیا کا حکمران بھی بنا دے گا اپنی خامی میرے دوست مجھے بتا رہے تھے کہ انہوں نے کس طرح دوسروں کی خرابیوں کے بجائے اپنے ایوب کو دیکھنا شروع کیا وہ کہنے لگے کہ اپنی پیشہ وارانہ زندگی کے آغاز پر میں نے ایک دفتر میں ملازمت کی اس دفتر میں دوپہر کا کھانا میں دوسرے ساتھیوں کے ہمراہ کھاتا تھا کھانے کے وقت اکثر ہمارے ساتھ ایک چپراسی آ کر بیٹھ جایا کرتا تھا یہ غریب آدمی تھا جس کی تنخواہ بمشکل پندرہ سو روپے تھی دیگر لوگ تو اپنا کھانا گھر سے لاتے تھے مگر یہ صاحب اپنے گھر سے صرف دو روٹی لے کر آتے لوگ کھانے کے لیے بیٹھتے یہ دو روٹی لے کر آ جاتے اور کسی کے بھی سالن سے یہ روٹیاں کھانا شروع کر دیتے لوگ اکثر ان کے ساتھ بیٹھنے پر ناگواری کا اظہار کرتے اس کا سبب یہ تھا کہ جب یہ کھانا کھاتے تو منہ سے چپ چپ کی آوازیں آتیں جو کھانا کھاتے وقت بہت گراں گزرتیں وہ اکثر میرے ہی ساتھ کھانا کھاتے کیونکہ میں نے چہرے پر کبھی ناگواری کے تاثرات کا اظہار نہیں کیا تھا مگر دل میں مجھے بھی ان کا اپنے ساتھ بیٹھنا بہت ناگوار گزرتا تھا حتیٰ کہ دفتر میں میرا کھانا کھانا دو بھر ہو گیا لیکن ایک روز میرے ذہن میں ان کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے ایک خیال آیا وہ خیال یہ تھا کہ اس وقت جتنی زیادہ کراہت مجھے ان کی آواز سے ہو رہی ہے اس سے کہیں زیادہ کراہت اللہ تعالیٰ اور اس کے پاک فرشتوں کو مجھ سے اس وقت محسوس ہوتی ہوگی جب میں اس کی نافرمانی کرتا ہوں لیکن کبھی اس نے مجھے رزق کی نعمت سے محروم کیا اور نہ نماز میں اپنی قربت سے دور کیا اس کے بعد مجھے کبھی ان کا ساتھ بیٹھنا برا نہیں لگا پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ دنیا میں دوسروں کو برا سمجھنا بہت آسان ہے اس لیے کہ ان کی خامیاں بغیر کوشش کے نظر آ جاتی ہیں مگر اپنی خامیوں کا احساس کرنے کے لیے ایک خاص نظر چاہیے یہ نظر جس میں پیدا ہو گئی وہی خدا کا بندہ ہے جس میں نہ ہو سکی وہ اپنی ذات کا بندہ ہے اصل ایمان ہمارے ادارے میں کچھ عرصے قبل ایک صاحب ملازم ہوئے یہ صاحب بہت مسکین طبیعت کے مالک تھے وہ آفس کے تمام لوگوں کے ساتھ بڑی مسکینی کے ساتھ معاملہ کرتے لیکن جب میرے کمرے میں آتے تو غیر معمولی عاجزی کا مظاہرہ کرتے وہ ہمیشہ میرے کمرے میں باقاعدہ اجازت طلب کر کے آتے جب تک میں فرمائیے کہہ کر گفتگو کا آغاز نہ کرتا ہاتھ باندھ کر کھڑے رہتے اگر اپنی طرف سے کچھ کہنا ہوتا یا کچھ دریافت کرنا ہوتا تو اس کی بھی اجازت طلب کرتے گفتگو کے دوران میں ان پر ایک خاص نوعیت کی خوشو و خضو کی کیفیت تاری رہتی ہاتھ باندھنے کے علاوہ نگاہ میں لحاظ گردن میں خم لہجے میں جھجک اور آواز میں پستی ہوتی ان کی ہر بات سوری سے شروع ہو کر شکریہ پر ختم ہوتی مجھے اپنے لیے ان کا یہ انداز اختیار کرنا قطعا ناپسند تھا لیکن میں نے کبھی انہیں ایسا کرنے سے منع نہیں کیا بلکہ جب کبھی وہ کمرے میں آتے میں غور سے ان کی ایک ایک حرکت کو دیکھتا اس کا سبب یہ تھا کہ میں ان سے گفتگو کے دوران میں یہ سیکھ رہا ہوتا تھا کہ پروردگار عالم کے بے حیثیت غلاموں کو اس کی بارگاہ میں کس طرح پیش ہونا چاہیے خدا انسانوں کا خالق ان کا مالک ان کا بادشاہ اور ان کا معبود حقیقی ہے انسان کا ہر نفع و ضرر اسی کے ہاتھ میں ہے موت و زندگی کا ہر فیصلہ اس کی بارگاہ سے صادر ہوتا ہے عطا اور محرومی کا ہر حکم اسی کا جاری کردہ ہوتا ہے اس کی ایک نظر مفلس کو غنی اور گدا کو بادشاہ بنا سکتی ہے اس کا ایک اشارہ مالک کو غلام اور امیر کو فقیر بنا سکتا ہے خدا کی عظمت اور بلندی کا احساس اس کی نعمتوں اور مہربانیوں کا اعتراف اس کی پکڑ اور عذاب کا اندیشہ جس انسان کو ہو جائے اس کے لیے بے پرواہی اور غفلت کی زندگی گزارنا ممکن نہیں ایسا انسان جب کبھی خدا کو یاد کرے گا تو اس کی وہی کیفیت ہو جائے گی جس کا اوپر ذکر ہوا ہے یہ حال نہ بھی ہو تب بھی اس کے لیے گناہ اور نافرمانی کی زندگی گزارنا ممکن نہیں رہتا کلمہ پڑھ لینا حقیقی ایمان نہیں خدا کی عظمت کے احساس کا وجود پر طاری ہو جانا اصل ایمان ہے مدر ٹریسا کا سبق مدر ٹریسا کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنی ساری زندگی انسانیت کے لیے وقف کر دی ان کی خدمات کے اعتراف میں انہیں کئی عالمی ایوارڈز بشمول نوبیل انعام عطا کیے گئے حال ہی میں مدر ٹریسا کے خطوط پر مشتمل ایک کتاب Mother Teresa come be my light شائع ہوئی ہے ان خطوط سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مدر ٹریسا جو کیتھولک چرچ سے وابستہ ایک نن تھیں مذہبی اعتقادات کے بارے میں شکوک کا شکار تھیں انہیں سینٹ کی سطح کا ایک بلند رتبہ مذہبی شخص سمجھا جاتا تھا مگر اب معلوم ہوا کہ وہ خدا اور ایمان کے بارے میں بے یقینی کا شکار رہیں مدر ٹریسا کی زندگی کے تفصیلی مطالعے سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا ہوگا ان کی پرورش ان کے کٹر مذہبی والدین نے بطور ایک نن کے کی اٹھارہ سال کی عمر میں وہ غریبوں کی فلاح و بہبود کے کاموں میں حصہ لینے کے لیے ایک آئرش مشنری تنظیم سے وابستہ ہو گئیں انیس سو انتیس میں انڈیا آئیں اور اس تنظیم کے تحت چلنے والے اسکولوں میں بچوں کو پڑھانے لگیں اس کام کو انہوں نے اتنے جی جان سے کیا کہ وہ شدید بیمار پڑ گئیں افسران نے انہیں تبدیلی آب و ہوا کے لیے دارجلنگ بھیجا اور یہیں انہیں خواب میں مسیح علیہ السلام کی زیارت ہوئی اس خواب میں انہیں انتہائی غریب طبقات کی مدد کا حکم ہوا اس طرح کے خواب انہیں بار بار آتے رہے چنانچہ انہوں نے غریبوں کی مدد کے لیے اپنی ایک فلاحی تنظیم مشنریز آف چیریٹی قائم کی جس سے وابستہ ہزاروں افراد آج دنیا بھر میں لاکھوں ضرورت مندوں کی مدد میں مصروف ہیں لیکن اس تنظیم کے تحت انہوں نے جیسے ہی اپنے کام کا آغاز کیا تو انہیں یہ احساس ہوا کہ خدا موجود نہیں انہیں یہ احساس انیس سو اڑتالیس میں کلکتے میں غربت کے ہاتھوں دم توڑتے لوگوں کے درمیان میں ہوا اور پھر تا عمر اس احساس نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا مدر ٹریسا کی زندگی کی یہ تفصیلات ان کے معاملے کو صاف بیان کرتی ہیں ایک کٹر مذہبی ماحول میں پرورش نے ان کی زندگی کی راہیں متعین کر دیں انہوں نے مشنری کاموں سے زندگی کا آغاز کیا مسیحی مذہب کے عقائد چونکہ عقل کی کسی بنیاد پر پورے نہیں اترتے اس لیے اس مذہب کے پیروکاروں میں مسیح علیہ السلام کی قربانی اور ان پر گہرے ایمان پر بڑا زور دیا جاتا ہے اس کے نتیجے میں خوابوں کی وہ دنیا آباد ہوتی ہے جس کا ظہور مدر ٹریسا کی زندگی میں بھی ہوا وہ چونکہ ایک بے حد حساس اور اپنے کام سے مخلص شخصیت تھی اس لیے انہوں نے پہلے تعلیم کے کام اور پھر خدمت خلق کے کام کو بھی اسی تندہی سے کیا لیکن تعلیم کے کام کے برعکس غریبوں کی مدد کرتے ہوئے انہوں نے وہ اندھوناک مناظر دیکھے جو ایک حساس آدمی کو ہلا ڈالنے کے لیے بہت ہیں افلاس غربت بیماری معذوری اور بے کسی کی موت کو کوئی بھی انسان جب قریب سے دیکھتا ہے تو اس کا تڑپ اٹھنا بالکل فطری ہے خاص کر ایک ایسے مسیحی کے لیے جسے ہر وقت خدا کی رحمت اور محبت کا درس دیا جاتا ہو اگر اس کی عقل بالکل کند نہ کر دی جائے تو وہ فطری طور پر سوال کرے گا کہ افلاس کس دنیا میں خدا کی رحمت کہاں ہے بیماری اور مایوسی کس دنیا میں خدا کیوں خود ظاہر نہیں ہوتا مسیح علیہ السلام کی شکل میں غیر معمولی معجزات دکھانے والا خدا اس وقت کہاں ہے ان سوالوں کے جواب مذہبی لوگ بھی دے سکتے ہیں مگر ایک حساس انسان اس سے کم پر مطمئن نہیں ہو سکتا کہ خدا خود آ کر اسے اصل بات بتائے ظاہر ہے کہ یہ بالکل ممکن نہیں سوائے اس کے کہ ایک شخص براہ راست قرآن پڑھے قرآن خدا کا زندہ و جاوید کلام ہے جس میں انسان کے ہر سوال کا جواب اللہ تعالیٰ خود دیتے ہیں وہ قرآن میں بتاتے ہیں کہ انہوں نے ہی دنیا میں موت و زندگی کا سلسلہ رکھا ہے اور وہی انسانوں کو اچھے برے حالات سے آزماتے ہیں تاکہ وہ دیکھیں کہ لوگ ان حالات میں کیسے کام کرتے ہیں ان کے کاموں ہی کی بنیاد پر وہ قیامت کے دن یہ فیصلہ کریں گے کہ کسے جنت کی ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ملیں گی اور کسے جہنم کا عذاب پھر وہ قرآن میں آخرت کی زندگی کا نقشہ اتنے یقین اور تفصیل سے کھینچتے ہیں کہ ہر دکھی دل صبر کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور ہر مایوس امید کی روشنی پا لیتا ہے آج کے انسان کو اگر شک اور مایوسی کے صحرا سے نکلنا ہے تو اسے قرآن کو اپنا رہنما بنانا ہوگا کیونکہ قرآن ہی آج کے ہر حساس انسان کے سوالات کا جواب ہے